سریج نے بیان کیا کہا ہم سے فلیح نے بیان کیا دوسری سند مجھ سے محمد بن حسین بن ابراہیم نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے فلیح بن سلیمان نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے نکلے لیکن کفار قریش نے بیت اللہ پہنچنے سے آپ کو روکا چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قربانی کا جانور ہدیبیہ میں ہی ذبح کر دیا اور وہیں سر بھی منڈوایا اور ان سے معاہدہ کیا کہ آپ آئندہ سال عمرہ کر سکتے ہیں لیکن نیام میں تلواروں کے سوا اور کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لا سکتے اور جتنے دنوں مکے والے چاہیں گے اس سے زیادہ آپ وہاں ٹھہر نہیں سکیں گے اس لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال عمرہ کیا اور معاہدے کے مطابق مکے میں داخل ہوئے تین دن وہاں مقیم رہے پھر قریش نے آپ سے جانے کے لیے کہا اور آپ مکے سے چلے آئے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو باون